يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون اے لوگو زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں سے کھاؤ پیو اور شیطانی راہ نہ چلو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے رزق حلال کی تلقین گزشتہ آیات میں چونکہ توحید باری تعالیٰ کا بیان ہوا تھا اس لیے یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ تمام مخلوق کے روزی رساں بھی اللہ ہی ہیں فرماتے ہیں کہ میرا احسان بھی نہ بھلاؤ کہ میں نے تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کیں جو تمہیں لذیذ اور مرغوب ہیں جو نہ جسم کو ضرر پہنچائیں نہ صحت کو نہ عقل و ہوش کو ضرر دیں میں تمہیں روکتا ہوں کہ شیطان کی راہ نہ چلو جس طرح اور لوگوں نے اس کی چال چل کر بعض حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا ہے اسے ان کے لیے حلال کر دیا ہے میں نے اپنے بندوں کو موحد پیدا کیا مگر شیطان نے اس دین حنیف سے انہیں ہٹا دیا اور میری حلال کردہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے جیسے اور جگہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن سمجھو اس کی اور اس کے گروہ کی تو یہ عین چاہت ہے کہ لوگوں کو عذاب میں جھونکیں ایک اور جگہ فرمایا افتو نہ ہو ضروریت اولیاء کیا تمہیں انسانوں شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست جانتے ہو حالانکہ حقیقتاً وہ تمہارا دشمن ہے ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے خطوات شیطان یعنی شیطان کے نقش قدم سے کیا مراد ہے خطوات شیطان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہر معصیت کا کام ہے یعنی نافرمانی کا جس میں شیطان کا بہکاوا شامل ہوتا ہے شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ اپنے لڑکے کو ذبح کرے گا مسوق رحمہ اللہ کے علم میں جب یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے فتوا دیا کہ وہ شخص مینڈا ذبح کر دے یہ نظر لڑکے کا ذبح کرنا خطوات شیطان سے ہے یعنی شیطان کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی نافرمانی کا کام ہے جس کو سر انجام نہیں دینا چاہیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن بکری کے کھر کو نمک لگا کر کھا رہے تھے ایک شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہٹ کر دور جا بیٹھا آپ نے فرمایا کھاؤ اس نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا آپ نے پوچھا کیا روزے سے ہو کہا نہیں میں تو اسے اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں آپ نے فرمایا یہ شیطان کی راہ چلنا ہے اپنی قسم کا کفارہ دو اور کھا لو ابو رافع رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک دن یہودیہ ہوں ایک دن نصرانیہ ہوں اور میرے تمام غلام آزاد ہیں اگر تو اپنی بیوی کو طلاق نہ دے اب میں عبداللہ بن عمر کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہے پھر میں زینب بن ام سلم رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور اس وقت مدینہ بھر میں ان سے زیادہ فقیہ عورت کوئی نہ تھی میں نے ان سے بھی یہی مسئلہ پوچھا یہاں سے بھی یہی جواب ملا عاصم اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی یہی فتویٰ دیا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے کہ جو قسم غصے کی حالت میں کھائی جائے اور جو نظر ایسی حالت میں مانی جائے وہ شیطانی قدم کی تابے داری ہے اس کا کفارہ قسم کے کفارے کے برابر دے دے پھر فرمایا کہ شیطان تمہیں برے کاموں اور اس سے بھی بڑھ کر زنا کاری اور اس سے بڑھ کر اللہ پر ان باتوں کے جوڑ لینے کو کہتا ہے جن کا تمہیں علم نہ ہو ان باتوں کو اللہ سے متعلق کرنا جن کا اس شخص کو علم بھی نہیں ہوتا بس ہر کافر اور بدعتی اس میں داخل ہے جو برائی کا حکم کرے اور بدی کی طرف رغبت دلائے اللہ ہماری بدعتوں سے اور شرک و کفر نیز گمراہی کے تمام کاموں اور باتوں سے اپنی پناہ میں رکھے بے شک توفیق کا دینا اللہ ہی کے ہاتھ ہے